حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات اونٹنیاں اپنے ہاتھ سے کھڑی حالت میں نہار کی اور مدینہ منورہ میں آپ نے دو مینڈے قربان کیے جو سینگوں والے اور چتکبرے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو ترانوے